جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے اپنے ایک غلام کو مدبر بنا دیا ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا چنانچہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو آٹھ سو درہم میں بیچ دیا اور اس کی قیمت انہیں بھیج دی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو چھیاسی